حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا بطور پیش کیا گیا حاضرین اسے ہاتھ میں لے لے کر دیکھنے لگے کہ کتنا عمدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا قسم ہے ان ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال اس سے بہتر ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو ستاون